وبسم لوں و محمد لوں و مسل و اما ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ علامہ کرگس خانے والی کی بارگاہ میں ایک اور نظرانہ عقیدت اس شخص نے بخاری شریف کی حدیث جو میرے خلاف پڑی حدیث مبارک میں جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہ آپ سننے کے بعد خود فیصلہ کریں گے کہ اس بیچارے کو صرف دوبارہ پڑھنی چاہیے یہ نظر آنا عقیدت ہے اس نے بخاری کے لفظ کو پڑھا اولت لتخر جنل کتاب جبکہ اس جاہل کو تمیز نہیں ہے کہ یہ لفظ لتوخر جن کتاب یہ بخاری کے حاشی پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جیم کے کسرہ کے ساتھ بخاری میں بھی کسرہ پڑا ہوا ہے کیوں یہ واحد معنس کا سیگا بنے گا کیونکہ وہ عورت ہے اس کے اس سے خطاب ہو رہا ہے لتوخر جنہ یہ تو واحد معنس غائب کا بنے گا یا واحد ہاں، مذکر حاضر کا بنے گا یہ ایک غلطی ہے اس کی دوسرا اس نے آگے پڑھا اولت القین اگرچہ وہ روایت ہے روایت میں کے بھی ہے روایت میں تلق کے بھی ہے روایت میں تلق بھی ہے علامہ محدث سہارن پوری رحمہ اللہ جو تاجدار اللہ رضی اللہ عنہ کے شیخ و استاد تھے ان حدیث میں انہوں نے اپنے بخاری کے حاشے میں وجوہات لکھی ہیں اور یہ تمام روایات لکھی ہیں نلق جنا تو ادر میں شمس ہے ہم نے جو کہا نلک جنا کو یہ تلق جنا پڑھ رہا ہے وہ اسی نسخے کی وجہ سے کہا جس نسخے میں نلق جنا ہے اب جو تلک ینا ہے اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ یہ التفاق کے قبیلے سے بنے گا کیونکہ ینا جو ہے یہ پھر غائب کسی سیگا بنے گا جب غائب منس کا بنے گا تو التفاق کرنا قبیلے سے ہوگا اب التفاق کے قبیلے سے ہونے کی وجہ سے سیگا تو واحد مونس کا ہے غائب کا تو اس نے ترجمہ غلط کیا ترجمہ ہونا چاہیے تھا وہ اتارے یہ ترجمہ کرنا تھا تو وہ اتارے اپنے کپڑے جس نے کہا تو اتارے تو اتارے کی صورت میں تل کے ہننا تل کننا دو طرح ہے پڑھا جا سکتا ہے تل میں یہ قاعدہ کے مطابق ہے صرف کے قواعد کے مطابق ہے اور تل کے ینا جہاں یا کے ساتھ ہے تو وہاں پر سہارنپور رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں یہ مشاکرت کے قبیلے سے کیونکہ پیچھے تخر جنا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ہم شکل بنا دیا گیا تل کے ینا یا کو قائم رکھا جبکہ یہ خلاف قیاس ہے تو اب دیکھ لیا آپ نے اس بڑوے کو یعنی غلطی تو اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتا اور جب بولتا ہے ایسے بولتا ہے جیسے یہ تو زمانے کا امام بیٹھا ہوا ہے حال یہ ہے کہ زمانے کا شاگرد بھی بننے کے قابل نہیں ہے اس کے بعد اس نے کہا جی وہ تو ادھر قرابتی کے لفظ ہیں اس نے مال ایسے بڑھا دیا وہ بڑوا بخاری مسلم میں یہ لفظ موجود ہے تو اندھا ہے بارہ تقریروں والا مولوی بھی ہے تو تجھے کیا معلوم کہ بخاری میں کیا آتا ہے روایات کس کے مقام پر آتی ہیں کتنے مقام پر میں ہم بخاری لاتے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ لاتے ہیں تو وہاں پر یہ موجود ہے بخاری مسلم دونوں میں یدفع اللہ عن اہلی و مالی یہ موجود ہے یہ مال بھی موجود ہے اور تو نے تو تین والی روایت پڑھی تھی مولا علی مقداد بن اسود زبیر بن عوام جبکہ شروعات بخاری فرما رہی ہیں کہ ابو مرسد غنبی غنبی جو ہیں ان کا بھی ذکر آیا ہے وہ بھی صحابہ موجود ہے تو پھر بھی کیسے صحیح ہوگا حضرت عمر کا ہے انہوں نے فرمایا چار کی تعداد ہو سکتی ہے تو کسی راوی نے مولا علی کے ساتھ ایک کا ذکر کر دیا جس طرح میں نے کیا کسی نے دو کا ذکر کر دیا کسی نے تین کا ذکر کر دیا کسی نے ایک یہ یہ سب کچھ موجود ہے اور رہا عقاص عقاص کا جو ہم مانا لفظ ہے جو احکاس کی تعین کرتا ہے کہ یہ ضروری ہے لفظ قرون راس ہے قرون راس تو سر کے بال ہیں ان سے نکالے تو میرے دوستو یہ شخص بالکل منہ لگانے کے قابل نہیں ہے اس کے تو گھر والوں کو چاہیے اس کے شاگردوں کو چاہیے کہ اس کی خوب خدمت کر کے ہاں جی ڈنڈے چھوٹے کے ساتھ حضرت کو منظر عام سے غائب کر دیں تاکہ ان کی ذلت نہ ہوتی ہے کیا ایسا تمہارا استاد ہے جس کو صرف نہیں آتی اور پھر دوسروں پر تنقیدات کرتا ہے کتنے بھڑوے لوگ ہیں وہ جو اس کو بلاتے ہیں پھر علم تو اس کا دیکھ لیا تم نے اس کو تو جو ابتدائی طالب علم ہے یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے اس نے بھی گردان مجھے صحیح سنا دی اس کو تو اتنا ہی پتا نہیں ہے باقی رہا میں نے ابو حاطب بن ابی بلتا پڑا بلتا کی جگہ میں نے کافر کے نام میں فتح کی جگہ زما پڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ابو بلتا یہ کافر تھا اس کا بیٹا وہ پاک حاطب ہیں وہ صحابی تھے تو میں نے حاطب کو نہیں بدلا بلتا بولتا پڑا تو کافر کے لفظ نام کو پیش دے دیا اس بھڑوے نے تو حدیث میں اتنا غلطیاں کر دی کچھ لفظوں کا انکار کر گیا کچھ کا کچھ کر گیا جہاں پر کسرا پڑنا تھا وہاں پر خطا پڑ گیا تو نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بدلا اب تو بڑوا خود سوچ لے کہ کس کا جرم بنتا ہے باقی اس گستاخ اہل بیت نے ناچیر پر بے ادب ہونے کا الزام دیا ہے کہ مسجد نبوی کے کتب خانے میں بیٹھ کر میں نے ٹانگ ٹانگ پہ رکھی ہوئی ہے ارے کم وقت کتنا اندھا ہے پہلے یہ تو پوچھ کہ کس شرعی عذر کی وجہ سے میں نے یہ ایسا کیا ہوا ہے اگر شرعی عذر ہے میرے پاس تو گستاخی کا فتویٰ تیرا باپ دے گا کیا مجھے بیس سال ہے سے شوگر ہے کمر درد ٹانگیں درد جب تھک جاتا ہوں درد شروع ہوتی ہے تو میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لیتا ہوں میں تو کرسی پر بھی وہاں پر بیٹھنا گوارا نہیں کر رہا تھا میں نے جا کر کتابیں بیٹھ کر نیچے دیکھنا شروع کی تو وہ وہاں کے عملہ کے بندے آ گئے انہوں نے کہا اوپر بیٹھو اوپر اوپر بیٹھو تو انہوں نے اوپر بٹھایا میں تو اوپر بیٹھنا بھی نہیں اور باقی رہا کتے خنزیر کا بچہ تجھے شرم نہیں آتی تو ہے تیرے لاکھوں اشتہارات خدا رسول کے نام کے نیچے کندگی کندی نالیوں میں جاتے رہے کتے کا بچہ اور ہم نے کروڑوں نام محفوظ کیے اٹھاؤ نام رب دا دے کام سب دا اٹھاؤ نام رب دا ہوے دنیا فانی ساری او دنیا فانی ساری او رہنا نام رب دا اٹھاؤ نام رب دا ہووے کام سب ذوق نال اٹھاؤ اٹھاؤ نام نام رب دا دا ہوے کام سب تمہارے نیچے پھینکے ہوئے جو تھے ان کو اٹھا کر ہم نے محفوظ کیا تو کتے کا بچہ تمہیں شرم نہیں آتی تو الٹا گساخ مجھے کہہ رہا ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے چنجو ایکسپریس شرم نہیں آتی تجھے تیرا نام کرگس سے ہی رکھا میں نے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کرگس والی صفات جو ہے نا خصوصاً نگاہ تیز ہونا وہ تیرے اندر پتہ نہیں کیوں نہیں ہے شکل تو تیری ملتی ہے اللہ پاک تیرے جیسے کرگسوں کو کسی مردار میں دفن کر دے آمین